گلابی ایک وقت کا قصہ ہے ایک بہت ہی خوبصورت بادشاہت میں ایک بہت ہی خوبصورت بیگم رہتی تھی وہ خوش رہتی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی ایک دن جب وہ اپنے باغ میں تھی اس نے فلک کی اور دیکھا اور دعا کی میری عزیز بیگم مطمئن رہو کیونکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی یا خدا بہت بہت شکریہ تمہارا ایک بیٹا ہوگا جس میں مرادیں پوری کرنے کی صلاحیت ہوگی اس کی حفاظت کرنا کچھ مہینے گزرے اور ایک شہزادی کی پیدائش ہوئی اور پوری بادشاہت میں خوشیاں چھا گئیں دو سال کے بعد بیگم اپنے فرزند کو دریا پر لے کر گئی ہمیشہ کی طرح غسل کے لیے اسے ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ ایک فریبی خان ساما ایک سازش رچ رہا ہے وہ فضول ہی بچے کو تلاشتی رہی اسے تلاشنے میں ناکام رہی وہ عشقوں سے بھیگی آنکھیں لے کر بادشاہ کو یہ بری خبر سنانے جاتی ہے جبکہ وہ خان ساما اس سے پشتر ہی بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان سے جھوٹ فرماتا ہے جہاں پنا بیگم صاحبہ نے جان بوجھ کر ہمارے شہزادے کو جانوروں کے حوالے کر دیا اس کا خون ان کے لباس پر پھیلا ہے <laughs> بھی تم نے ہمارے فرزند کو جان بوجھ کر جانوروں کے حوالے کر دیا تمہیں اس کی سزا ملے گی بادشاہ غصے کے جنون میں پاگل ہو اٹھا بیگم کو موت کے جرم میں سات سال جلا وطن کا حکم سنایا بنا کھانے پینے کے اور اسے مرنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا پر خدا نے بے بس بیگم پر رحم فرمایا انہوں نے اسے کھانا کھلانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا کچھ سال گزر گئے شہزادہ اب بڑا ہو گیا تھا ایک بہت ہی سلیقی دار اور خوبصورت نوجوان بن کر دور بیابان میں اپنے والدان سے بہت دور جن سے وہ بے خبر تھا خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اچھا وقت ہے منافع کمانے کا میرے پیارے بچے تمہارے چاچا کی خواہش ہے کہ تم ان کے لیے کچھ کرو ہاں چچا فرماؤ میں آپ کے لیے کیا کروں تمہیں اپنی آنکھیں بند کرنی ہوں گی اور مراد مانگنی ہوگی ایک خوبصورت بادشاہت کی جس میں ہو ایک بہت بڑا قلعہ جس میں تم بادشاہ بنو گے اور میں تمہارا حکم خانسامی کو اور زیادہ کا لالچ ہوتا ہے میرے پیارے بچے اب تمہیں اپنی آنکھیں بند کرنی ہوں گی اور اپنے لیے ایک خوبصورت لڑکی کی مراد مانگنی ہوگی کیونکہ تمہیں تنہا نہیں رہنا چاہیے <laughs> اور اس طرح شہزادے کو اپنی سری کے حیات مل گئی دیکھتے ہی دیکھتے ان میں محبت ہو گئی اور وہ رش کو جشن مناتے صحیح سلامت رہنے لگے ابھی بھی اس خانسامے کی اور بھی بری سازشیں تھیں وہ خانسامہ رات کو ایک اونچے برج پر بنے کمرے میں ٹھہا کے لگاتا خود کو آئینے میں دیکھ کر گفتگو کرتا <laughs> میرے پاس ہر شے ہے جس کی مجھے تمنا تھی اب بس ایک ہی شے بچی ہے <laughs> شہزادے کو مرنا ہوگا کیونکہ اگر وہ اپنے والدان کے بارے میں جان لے گا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی <laughs> وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ اسے فوراً ہی شہزادے کو نیند میں مار دینا ہوگا ورنہ وہ قتل کر دی جائے گی میں اسے نہیں ماروں گی میں حقیقت میں اس سے محبت کرتی ہوں او مار ڈالو اسے اور تم یہ کرو گی ورنہ تم غائب ہو جاؤ گی دیکھو میں نہیں چاہتا کہ اس کے والدان کے بارے میں اسے پتا چلے اور یہ کہ اسے میں نے چرایا تھا اب یا تو تم میرا کام کرو گی یا تباہ ہو جاؤ گی ہاں، تم ایک بہت ہی حقیر انسان ہو میں صبح تمہارے آرام گاہ میں آؤں گا اور اسے مرا ہوا دیکھنا چاہوں گا مجھے معلوم تھا تم یہ نہیں کرو گی میں نے سب کچھ سن لیا تھا مجھے معاف کرنا میری جان مجھے اپنی اور تمہاری جان کا خوف تھا اب وہ اپنے گناہوں کی قیمت ادا کرے گا شہزادہ یہ مراد مانگتا ہے کہ وہ خان خامہ ایک کالا کتا بن جائے سنہرے پٹے کے ساتھ اور اسے کھانے کے لیے صرف سلگتے کوئلے دیے جائیں اب مجھے اپنے والدان کے پاس واپس لوٹنا چاہیے میں تمہیں ان کے روبرو اس طرح سے نہیں لے جا سکتا اس طرح میں تمہیں ایک پھول کی شکل میں لے جاؤں گا ہاں میرے عزیز اس طرح شہزادہ مراد مانگتا ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت گلابی گلاب میں تبدیل ہو جائے اور وہ اسے اپنے جیب میں رکھ لیتا ہے وہ اس کتے کو کھینچتے ہوئے اپنے والدان کی تلاش میں نکل پڑتا ہے بہت عرصہ سفر کرنے کے بعد وہ اپنے بادشاہت میں میں پہنچتا ہے بازار اپنی والدہ کی بدقسمتی کا حال جانتا ہے اس جگہ کے لوگوں سے وہ رات کو اس برج میں پہنچتا ہے اور ایک سیڑھی کی مراد مانگتا ہے اپنے والدان تک پہنچنے کے لیے میری عظیم بیگم کیا آپ زندہ ہیں صحیح سلامت ہیں ہاں میرے فرشتے مجھے اچھی خوراک مل رہی ہے اور میں مطمئن ہوں شکریہ بیگم یہ میں ہوں آپ کا فرزند میں بھی آبان سے قید کر رکھا تھا وہ مجھے اغوا کر کے لے گیا تھا اور آپ پر جھوٹا الزام لگایا تھا میں آپ کو بچانے آیا ہوں میرے روحانی بیٹے خدا نے پھر سے میری دعا قبول کی ہے شہزادے نے سبھی ہرن لیے اور اگلی صبح قلعے کے فاٹک پر دستک دی اس نے گزارش کی بادشاہ سے دربار میں ملنے کی اور انہیں تحفے کے طور پر ہرن دینے کی شکریہ اے عظیم شکاری ان دو سو ہرنوں کا تحفہ ہمیں قبول ہے عظیم شکاری تمہیں بدلے میں کیا چاہیے بادشاہ سلامت بس ایک دعوت آپ کے اور آپ کے شاہی خاندان کے ساتھ وہ خود سے ایک مراد مانگتا ہے کاش کوئی بادشاہ سے اس وقت میری والدہ کا ذکر کر دے جہاں پنا یہ بہت ہی مبارک موقع ہے کیا ہم کم سے کم بیگم صاحبہ کی صحت کا حال دریافت کر سکتے ہیں اور انہیں یہ دعوت نامہ بھجوا سکتے ہیں بہت سال گزر گئے ہیں کبھی نہیں انہوں نے میرے بیٹے کو جانوروں کے حوالے کر دیا تھا بادشاہ سلامت وہ ایک فریب ہے کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں مجھے جانور نہیں بلکہ آپ کا وہ فریبی خانسامہ لے کر گیا تھا میں تمہارا یقین کیسے کروں شہزادہ مسکرایا اپنے کتے کی طرف دیکھا اور ایک مراد مانگی کتا خانسامہ بن گیا جو درد سے چیخ رہا تھا یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ سب حقیقت ہے میں نے ہی کیا مہربانی کر کے میرے آقا مجھ پر رحم کرو میرے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا تم میں ایک ظالم درندے ہو اسے فوراً میں قید کر دو اور اس طرح سبق سیکھ لیا گیا کہ لالچ بری بلا ہے اور شاہ خاندان اس کے بعد سلامتی سے رہنے لگا ہمیشہ کے لیے